حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کیجیے کہ ایک شخص جب اپنی اہلیہ کے قریب ہوتا ہے تو اس سے مزے نکلتی ہے تو اس پر کیا لازم ہے وضو یا غسل چونکہ میرے گھر میں آپ علیہ السلام کی صاحبزادی ہے اس لیے میں آپ سے دریافت کرنے میں حجاب محسوس کرتا ہوں مقداد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایسا محسوس کرے تو اپنی شرمگاہ کو دھو لے اور نماز والا وضو کرے سننے ابو داود حدیث نمبر دو سو سات